اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں اب وہ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناہک جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں جھگڑا لو